بائیسواں کوئی بدقسمتی نہیں ہے جو مسلمان کو متاثر کرتی ہے جب تک کہ خدا اس سے انکار نہیں کرتا جب تک کہ کانٹے تک